اوم سری ست گردیو بھگوان کی جے منشیہ کوئی نہ کوئی اولمب پکڑ کر جینا جانتا ہے اور جس دن اس کا اولمب وہ سہارا وہ ٹیک ٹوٹ جاتا ہے وہ سونوت ہو جاتا ہے اور اسی کو مایا کہتے ہیں جو اولمب ہے جو ٹیک ہے منشیہ کا جو سہارا ہے جس کے مادھیم سے وہ جینا جانتا ہے وہی مایا ہے وویکانند نے بھی اس کہا کہ جیرو کو کہ جیرو از گاڈ جب وہ مایا کا اولمبن ٹوٹ جاتا ہے تو بچتا کون ہے بھگوان سنیوت کون ہے بھگوان تو آئیے ہم تھوڑا اس مایا کے بارے میں چرچا کریں گے کہ مایا ہے کیا اور اس کا اولمبن کیسے ٹوٹتا ہے کہ ہم اس پرماتما کو پراپت کرتے ہیں دیکھیے منوشیہ جنم سے لے کر مرناسن تک جو بھی کاریہ کرتا ہے چاہے بجنس ہو روزگار ہو راجنیت ہو پڑھائی لکھائی یا جو بھی کاریہ اس کے جیون کا ہے اس میں اس کا سکھ نہت رہتا ہے اور اس سکھ کا سمبند اپنے پریوار کے اپنے سماج کے اور اپنے سمدائے سے سمبند رکھتا ہے وہ اس سکھ میں اکیلا نہیں ہے اس سے سدھ ہے کہ منشیہ اس جیون کی دوڑ میں اکیلا نہیں اس کے ساتھ پریوار سمدائے اس کا سماج یہ سوارتھ پرائن ایک سب بھاونا سے وہ جی رہا ہے جیسے دیکھیے کوئی راج نیتا ہے کسی پارٹی میں گئے تو آجیون دوسرے پارٹی کا بیروز کرتے ہیں لیکن کنہی کارنوں سے انہیں اس میں اپنے سوارتھ کی پورتی یا سکھ نہیں ہوتا ہے تو پونہ دوسری پارٹی میں جا کر کے اسی پارٹی کے جس کو جس میں نیم بنائے تھے جس کو صدی پرشنسا کیے تھے اسی دوسری پارٹی کو نندا کرنے لگتے ہیں اپنی پارٹی یا کوئی متر بناتا ہے تو کٹتا ہوتی ہے اس کے متر میں اس کے پریوار میں اس کے سمدائے میں تو اس کے سکھ نرس پرتیت ہوتا ہے تو دوسرا پریوار دوسرا سمدائے دوسرا مت وگ میں رہ کر جینے لگتا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں اپنے پرائے کی بھاونا کی ایک سیما کھینچ کر اپنا پریوار اپنا سمدائے بنا لیتا ہے اس سے سدھ ہے کہ اس جیون کی بھاگ دوڑ میں اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا سمدائے اس کا پریوار اس کا سماج یہ سب ہے تب اس کو سکھ ملتا ہے اسی پرکار سے یہ سادھک جو مہاپروش کی شرح میں آیا یا کوئی بھکت بھجن کرنے لگا تو اس کا بھی ایک پریوار ہوتا ہے اس کا بھی ایک سمدائے ہوتا ہے لیکن دونوں کا انتر اتنا ہے ایک کا جو سمبند کام کرو لوبھ موہ ان وکاروں سے ہوتا ہے لیکن دوسرے کا سمبند وویک وگ سم دم نیم ان شاروں سے ہوتا ہے مہاویر سوامی کو جنگل میں ایکانت میں ایک جوتاچار کی دشٹی پڑی ان کو بھجن کرتے ہوئے دیکھ کر بولی کہ نگ دھڑنگ ان کے تو ہاتھ کی ریکھائیں پیر کے چرن چن چکرورتی سمراٹ کے لچھن دے رہے ہیں لیکن یہ اکیلا کیوں ہے وہ جوتاچار ان کے سامنے آ کر پرنت ہوا اور بولا کہ مہاشی آپ اکیلے کیوں ہیں آپ کے تو سارے لچھن سمراٹ کے ہیں تو مسکرا کر مہاویر سوامی بولے کہ بس دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں میرا پریوار میرے ساتھ دیر انتر گھوم رہا ہے جوتش بولا کہ آپ اکیلے ہو کر بھی آپ کے ساتھ پریوار ہے وہ کیسے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو دھرم ہمارا پتا ہے اہنسا میری ماتا ہے برہمچر میرا بھائی ہے اناسکتی میری بہن ہے چھما میری پتری ہے وویک میرا پتر ہے شانتی میری استری ہے اور ستیہ میرا متر ہے اپسم میرا گھر ہے اس پر ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے میں اکیلا نہیں ہوں جس دن میں اکیلا ہو جاؤں گا تو بھگوان کو پراپت کر لوں گا تو چاہے سادھک ہو چاہے سنساری آدمی ہو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریوار لے کر وہ جی رہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے اگر جس دن اکیلا ہو جائے گا بدھ دشا میں جیو کہیں موچ دشا میں سی وہ بھگوان کو پراپت کر لگا جیوت سے اٹھ کر بھگوت جو بھگوان ہے وہی بھگوت کا سوروپ ہو جائے گا اس لیے وویکانند نے کہا کہ جیرو از گاڈ سنیہ ہے کیا تو بھگوان لیکن دونوں میں جمین آسمان کا انتر ہے کبھی صاحب نے اسے کہا ہے کہ مایا تو دو بھانت کی دیکھ یا ٹھوک بجائے ایک ملا و رام سے ایک نرک لے جائے دونوں میں زمین آسمان کا انتر ایک نرک کو لے جانے والی ہے جو کام کرودھ لوبھ موہ راگ اس سے ہم اب تک جیتے آ رہے ہیں اس میں پلے ہیں وہی ہمارا جیون ہے وہی ہمارا سمدائے ہے وہی ہمارا پریوار ہے لیکن دوسری جو مایا مہاپروشوں کے مادھیم سے مہاپروشوں کے ستسنگ سے ان کی سیوا سے جو ہمارے اندر وویک بیراگ ستیہ برہمچر چھما شانتی ان کا وکاس ہوتا ہے یہ ہمیں نرک سے ابال کر بھگوان کو پراپت کرانے والی ہوتی ہے اس دونوں مایا ہے لیکن دونوں میں جمین آسمان کا انتر گوسوامی تلسی داس جی نے رامائن میں بھی اس کی چرچا کی کہ میں اور مور ہمایا جہی بس جیو نکایا گو گو چر جہ لگ من جائی سو سب مایا جانے بھائی کہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ تم ہے یہ تمہارا ہے یہ سب مایا ہے پھر کہتے ہیں اس کا چھیتر کیا ہے کہ گو گوچر جہ لگ من جائی سو سب مایا جانے بھائی گو کا مطلب من سے اندریاں ناک آنکھ کان یہ سب آپ کی اندریاں ہیں تو ان کی جہاں تک اڑان ہے جہاں تک کان سنتے ہیں جہاں تک ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جہاں تک ہمارا بدھی نرنے لیتا ہے یہ سب مایا کا چھیتر ہے لیکن کہتے ہیں تہی کر بھید سنہو تم دو ودیا دور اویا دو ایک دونوں میں بھید ہے مایا میں ایک ودیا ہے ایک اودیا ہے ایک دکھ روپا بس جیو پا بھوکوپا کے ایک اتنت دش ہے دیکھنے میں تو سونی ہے کام کو سنگت ہے دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس میں جیو پڑھ کر کے اتنت دش ہے دکھ دائی ہے بھوکوپ کا مطلب بھی آواگمن کے چکر میں پڑا ہوا ہے بار بار ان جن پورب مرم اس کوئی نہیں نکلنے کا ایک دش ات دکھ روپا جا بس جیو کوپا وہی مایا ہے کہ مایا کر پریرا کال کرم سواؤ گنگا کہ جس

لیکن دوسری ہے جو پربھو سے پریرت ہے جس کے بس میں تینوں گڑ ہے تینوں گڑ کا مطلب ست رج تم جو یہ تینوں گڑ ہے اودیا مایا کا وکاس ہے جس سے جیو بھوکوپ میں پڑا ہے تو دوسری دیوی مایا ہے جو ودیا مایا ہے وہ اس بھوکوپ سے نکالنے والی ہے اس اودیا مایا کو پارات کرنے والی ہے لیکن پربھو پریرت یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے سوچ لے کے ہم وویک کر رہے ہیں گھنٹی بجا دیں مندر میں تو ہم پوجا کریں بھگت ہو جائے یا آشرم میں آئے کوئی سیوا کر رہے ہیں تو ہم اچھے کر رہے ہیں آپ کی سیوا آپ کے سمرن آپ کے بھاؤ آپ کی سوچ آپ کے بچار کے ساتھ ایک الوکک شکتی جو مہاپروش دیتے ہیں جو کچھ گردے بھگوان چرچا کرتے ہیں کہ من بس ہوئی جب جب پربھ برجے کہ بھگوان آپ کے ہردے سے جاگرت ہو کر انگ فڑکن سے دش سے پریرنا دینے لگے ست اثت کا نر دینے لگے ایسے ہی ایک سنت تھے وہ گنگا ممنا اسنان کرتے تھے بارہ سال کی عمر سے براگی تھے رام سوروپ داس جی دادا گرد کے پہلے شیشیہ تھے ان کو پریاگ میں آواز آئے کہ گنگا یمنا اسنان کرتے کرتے مر جاؤ گے انسویا میں جاؤ پرمنس جی کے درشن کرو اور ان کے شیشیہ بن جاؤ تو ویسا کیے تو اب تک تو وہ پوجا پاٹ جو کر رہے تھے سمجھ کر کہ ہم اچھا کر رہے ہیں دیوی مایا ہے ودیا مایا ہے لیکن جب بھگوان نے بتایا سب کچھ چھڑایا تب جا کر کے ان کی مایا جاگرت ہوئی جو دیوی مایا ہے اسی مایا میں چل اسی دیوی مایا میں چلنے والے بھرت تھے کہ نت پوجت پربھو پاوری پریتن ہردے سماج مانگ مانگ آئے یت راج کاج یہی بھار کہ کوئی ایک کھڑاؤں جو تھا کاٹ کا نہیں تھا خیال ہی کھڑا ہوئے اپنے ہیں وہی انگد جی کے پاس وہی مایا کا وکاس تھا دیوی مایا رام پرتاپ کپکوپا ماج پن پد کر روپا جو مم چرن سکئی سٹھاری پھر ہی رام سیتا میں ہاری بتا اتنے بڑے داؤ کو اپنے مالک کو داؤ پہ لگا دیے کہ اگر میرے چرن کو کوئی اکھاڑ دے تو میں سیتا جی کو ہار کر اپنے سوامی سمیت واپس چلا جاؤں گا تو وہ مایا کی جاگرتی تھی بھگوان کی پرنا تھی اب پوج گردیو بھگوان ہے دادا گردیو ہیں کوئی سنت دکھائی پر دادا گردیو تو دکھائی پر آلو جلو پاگل جیسے لیکن بھگوان کہ نہیں یہ سنت ہے تو ہمارے بدھی ہمارے وویک ہمارے برہمچر کسی کسی سنت تو جگ جیون سامی تھے ان کو بھگوان نے ستر ورس کی اوستھا میں شادی کرایا تو وہ بھی ودیا مایا تھی جب تک کسی کاریہ میں بھلے ہی سنسار کی دیکھنے میں غلط ہے وہ بھگوان اس میں سکورتی دیں وہ ہماری ودیا مایا وہ ہمارا سنسکار کٹ کر رہا ہے جیسے پوج گردے بھگوان نے گیتا لکھا بھگوان نے کہا تمہاری ساری وتیاں شانت ہو گئی ایک برتی باقی ہے گیتا لکھنا ہے تو اب یہ جو گیتا پوج گردے بھگوان لکھے اگر وہی بنا بھگوان کے آدیش سے لکھ تو ایک بندھن ہوتا لیکن وہی یہ بھگوان کا آدیش تھا تو بندھن نہیں تھا بندھن سے مکت کرنے والا ہو کلیان کاری ہو گیا سماج کا اور اپنا وہی کار بھگوان کی نہیں ہے تو اویا ہے وہی کار بھگوان کی پردیا ہے تو ودیا ہے ابھی پوج بھگوان آشرم ایک مندر پڑا ہے شیو جی کا سوچے اس کو تھوڑا پلاستر کرا دے چونا کرا دے بھگوان نے کہا مندر کو چھونا مت اب گرو مہاراج کیا غلط کر رہے تھے ایک مندر تھا ہمارے مہا تھے بھگوان شیو اس مندر کا وکاس کر رہے تھے بھگوان نے کہا چھونا مت تو وہی کاریہ ستیہ ہے وہی کاریہ غلط ہے کیول بھگوان کی پرا ہر لوگوں میں وکاس ودیا کا الگ الگ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہی کاریہ غلط ہے کسی کے لیے وہی صحیح ہے تو بھگوان جیسا بتائیں جس کے ساتھ اب ایسے ہی ایک سنت تھے تلسی داس جی ان کے گرو بھائی نباد جات کے نائی تھے تو ان کو نمنتر دیے بوجھ کے لیے بچار کے ہٹاؤ کون جائیں وہاں کھانے کے لیے جات کا چھدر ہے دیکھیے بھگوان نے رات کو بتایا کہ اگر تم وہاں بھوجن کرنے نہیں جاؤ گے تمہاری ساری بھکتی نشٹ ہو جائے گی دو بجے رات کو اٹھے اور بھاگتے بھاگتے گئے اور پنگت چل چکی تھی اسی کسی کنارے جوتا کو ہٹا کر کے چمرودھے جوتا میں پوری سبزی لے کر کھائے تو بھگوان کا نردیش جو کوئی بھی کاریہ ہے بھگوان کا نردیش ملنے لگے تو اسی دن سے ہم ودیا کے مایا کے پرویش میں ہیں لیکن یہ ودیا مایا ہے بہت پاپڑ بیلنا نہیں پڑتا ہے بھگوان رام تھوڑے دن گئے گرو گرہ گئے پرہن رگرائی الپکال ودیا سب آئے کہ تھوڑے دنوں میں وہ ودیا کی جاگرتی ہو گئی گیتا میں بھی بتاتے ہیں کہ یدا ادا ہی دھرم بھارت یدا ادا ہی دھرم بھارت دھرمس دات مانو سے میں ہے جب جب سادھک کے انترال میں اس پرم در پرماتما کے لیے گلانی ہوتی ہے اس کام کرو لوہ ان ویکاروں سے وہ پار نہیں پاتا ہے تب تب میں اس کے انترال میں سوروپ کی سنرچنا کرتا ہوں آتما کے رچتا ہوں کس کے لیے کہ پرترا نام سادھ نام بنا سا چور دھرم دھرمستیا سم بھوانی جگی یوگی پرترایام سادھو نام کا مطلب کہ بعد کچھ بھی رہ جاتا سب کچھ پوری ہو جاتا ہے تو اس پرماتما پرویش دلانے والے وویک براک سم دم نیم یہ سادھ کو دلانے والے یہ سب کہ پرترایام کو نرک پر کرنے کے لیے سادھک انترال میں اور بنا سایا دشکرتا جس سے دوشت کرم ہوتے ہیں کہ موہ بس نر کرگنانا سوارتھ لوک نسانا جس کام کرو لوب سے پرت ہو کر ہم جو نہیں کرنا چاہیے وہ کار کر رہے ہیں ان ویکاروں کو سمول نشٹ کرنے کے لیے میں شم بھوانی یگے گی اور دھرم کی بھلی پرکار پرکارپنا کرنے کے لیے پرتیک یگ میں اتار لیتا ہوں پرتیک یگ کا تاپر کل یگ تریتا ستیگ نہیں ہے کہ یہ یوگ سادھک یترال میں ہوتا ہے کہ نت یوگ دھرم جان منماہی کہ سادھک یترال میں سادھک سور میں سادھنا کرتا کل یوگین ہے سادھنا کا استعمال اور اونچا ہوا در کا مطلب سوامی اور سیوک دکھائی پڑنے لگے میں سیوک ہوں اور سوامی بھگوان ہے اور سادھنا انتگ کی پروتی آئی تو در ترتا اور اوستھا انت ہوئی سات گڑ کی باہلتا آئی جو پرماتما میں پراپت کرانے والے ہیں تو وہی ستیوگ ہے تو پرت یگ میں یہ وکار جاگت ہوتے ہیں ارجن تھا چھتری شرنی کا سادھک وہ ستیو کی اوستھا والا دواپر تریتا کی اوستھا والا تھا لیکن وکار جاگت ہوئے کئی بار پٹکنی کھایا بھگوان کشن بچایا تو پرتیک یگ میں بھگوان اوتار لے کر آپ کے اندر پرنا کر کے ان دت کا وکاس کرتے ہیں اور ان ویکاروں کا نش کرتے ہیں جب تک گرو مہاراج سی جاگرتی ملتی ہے جب تک گرو مہاراج جسے مہاپروش بھگوان کرتے ہیں وہ ہردے سے نہ جاگرت ہوں تو کبھی بھی کوئی منشیہ اس کام کور لوہ میں سے پار نہیں پا سکتا ہے اس لیے مہاپروش کو بھگوان کا ٹھیکدار کہا گیا ہے جب تک مہاپروش نہیں ہے تو آپ کے لیے بھگوان کی کوئی ستا نہیں ہے اس لیے مہاپروش ہی بھگوان کا پرتب ہے اس لوک میں ان کی شرح جو کہتے ہیں یدا ادا ہی دھرم سے گلانتی بھارت گلانی یا سادار منشیہ کو نہیں ہوتی ہے کہ آپ دس گھنٹہ بھجن کریں اگر سادھارن بیٹھ کر کے آنسو آ جائے دیکھیں ہردے پتھر ہو جاتا ہے بچے کے لیے آنسو آتا ہے گلانی ہوتی ہے لیکن بھگوان کے لیے گرو مہاراج کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے جو اتنی بڑے آشرم ویوستھائیں سیوا کا کار دیا جاتا ہے اس میں اپنے کو جھونک دے سیوا سمرپن میں تب جا کے گلانی ہوتی ہے سیوا من کرم رچن سے لگ جائیں تب جا کے ہمارا ہردے پگھلتا ہے گلانی ہوتی ہے وہ بھگوان آپ سے باتیں کرتے ہیں پھڑکنے لگتا ہے اسی اور اسی دیوی مایا مہا پوش کے آلوک میں چلتے ہوئے ہم ایک دن ہوتا کیا ہے کرنا سکئی کچھ نج پربتا مایا کنت کی بیچاری جو آج ہمیں وہ مایا پاپوت کی ہوئی ہے جس کی ہم پروش ہیں وہی مایا ایک دن پراپوت ہوتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کر پاتی دادا گرود للکار دے کے ہو سا ایسا استر آتا ہے کہ ہم پت ہونا بھی چاہیں تو پت نہیں ہو سکتے ہیں کبیر صاحب بھی اسے للکار دیے کہ ٹھگنیا کیا نینا چمکاوے کبیرہ تیرے ہاتھ نہ آئے اس بھگوان کا جب بل ملا اس دیوی مایا کا وکاس ہوا تب جا کر کے اور اس کے پشچات جب دیوی مایا کے مادھیم سے اس آسری مایا کا پور ونشٹ ہوا پورا ان کا ناش ہوا وسرجن ہوا تب جا کے بھگوان کی پراپتی ہوتی ہے بھگوان پراپتی کے بعد اب آسری مایا بھی سماپت دیوی مایا کی کوئی ضرورت نہیں اس دونوں سماپت ہو جاتی ہیں جب وہاں بھارت کا یدھ سماپت ہو گیا تو وہ جو جس رتھ پر ہو کر جس استرستوں کے ساتھ ارجن نے بجے پائی تھی وہ سارا جل گیا دگھ ہو گیا کہ اتر پتر بھائی پارا تو سدگرو کون ہمارا اب اب ایک کانٹے سے جیسے سوئی آپ کو کانٹا گڑ گیا اب آپ کو کانٹے کو نکالنا ہے سوئی کی ضرورت پڑتی ہے جب کانٹا نکل گیا سوئی کی بھی کوئی آوشکتا نہیں پڑتی اس لیے یہ دیوی مایا بھی ایک پردہ ہے مایا کے سماپت ہوتے پورن وکاس کے بعد ہی پرماتم ایک چھوٹے کبھی وہ ہے کیا گھر کی کوئی ستاوے جا گھر سے جیب آیا ہے تت پر شونیہ شونیہ پر تت ہے تاؤ پر مٹ چھایا ہے برہم بشن مہی سونا ہی نہیں کرم نہیں کایا ہے چاند سورج دو بن ددھی دھیا مت گر دکھایا ہے کہ کبھیر یہ بھیر لکھ کوئی پایا ہے کبیر صاحب نے کوئی سدھی نہیں بتاتا سدھی بتانے والے مات ایک مہا ہیں سدھی کا مطلب آپ کو راستہ پرشست کر دیں آپ کی سرتا کو لگا دیں ادھر ایک ماتر مہا پوش سے اس لیے کہتے وہی بتانے تت پر شونیہ شونیہ پر تت ہے کہ تت کا مطلب تت سب پرماتما کے لیے آیا ہے جو تت سے پوری ہے ناستی تتم پرم گرو اور اس تت سے ہو کر مہاپروش بھی اس تت میں استھت اس لیے انہوں نے کہا گیا ہے تو اس مہاپروش ہی تت ہیں اس کے مادھیم سے ہی سادھنا کی جاگرتی ہوتی ہے اس مایا کا وکاس ہوتا ہے جو دکرنا ملتی ہے اسی کے آدھار پر چل کر کے تت پر شونیہ ہم سارے سنکلپوں کو اپنے شونیہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تت پر شونیہ شونیہ پر تت ہے اور جب سارے سنکلپ ہمارے شونیہ ہوئے نرادھار ہوئے شونیہ پرت وہ پرماتما ودت ہوتا ہے اس پرماتما پراپت کرنے تا اوپر مٹ چھایا ہے مٹ کا مطلب نواس آشرم کی جو بھگوتہ ہے بھوتی ہے اسی میں سادھک کا نواس ہوتا ہے جو بھگوان کے اندر گڑ ہے وہی سادھک کے انترال میں آ گئے ارتھات مہاپروش میں لے سادھنا پکڑ میں آئی ما دی مایا سے آسو مایا کا پرابھوت ہوئی ونشٹ ہوئی ہے شونیہ کا مطلب جیرو سارے سنکلپ نشٹ ہوئے آسری کے مادھم دیوی کے مادھیم سے آسوری مایا پھر دیوی مایا کا نشٹ ہونا بھگوان کی پراپتی اس کے پاس کا نواس ہے وہی مٹھ ہے پھر کہتے ہیں کہ برہم مہیشو نہ ہی کہ برہما وشنو مہیش سادھنا کی یہ تین اوسائیں بتائی گئی ہے کہ برہما کا مطلب جاگرت جس کے مادھیم سے مہاپروش کے مادھیم سے پرماتما کو پرسکتی جو ہمیں سادھنا کی جاگرتی پردان کرتی ہے اسی گیتا میں بتایا نومنتا سب کے ویوچار کرے کیا وہ پرکاش منا کرتا ہے کبھی نہیں اسی پرماتما تو ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر آتا نہیں مہر میں آئے وہی پرماتم جاگت ہو گیا آپ کو اٹھانے بیٹھانے چلانے لگا تو انمنتا اسی اب جاگتی کا کرم بدل جاتا ہے اسی بھگوان جو تھے آپ کے پرسوت دیکھ رہے تھے اوگت کرانے لگے پھر کہتے ہیں مطلب پالن پوشن جس کو کہتے ہیں اس وشنو کی اوستھا میں آپ کے یوگ شم کی ویوستھا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو سادنا گور دھرم چاہیے اس کا وکاس کرتے ہیں صرف تیسری اوستھا سنکر سنہار کرنے والے پرسکتی کا نام سنگر کا مطلب یہ آسری مایا کا جو وکاس تھا اس کو نشٹ کرنا پن آسری کے نشٹ ہوتے دوی کا بھی نشٹ ہونا اس کی پتم پرماتما میں استھتی یہ شنکر کا کام ہے جب بھگوان پراپت ہو گئے تو ہمیں برہما کی ضرورت ہے نہ وشنو کی نہ شنکر تینوں پرستتیاں ہٹ گئی ہمارے انترال ان کا وسرجن ہو گیا سواوک جیسے سبزی بنتی ہے تو اس سے پانی پڑتا ہے نمک پڑتا ہے پچ فورن پڑتا ہے تیل پڑتا ہے لیکن سب مل کر کیا کہتا ہے سبزی بن جانے کے بعد تو اسی پرکار سے ساری یوگتا پرماتما میں نہت ہو گئی سارا کا اس میں ہو گیا ہر داہ ہو گئے تو برہما وشنو مہیشو نہ ہی نہیں کرم نہیں کایا اب سارے کرم ہمارے سماپت ہو گئے اور کایا کا مت مطلب جنم ورن جو لے جانے والی جو کایا تھی اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اب جایا وہ سب سماپ پھر کہتے ہیں کہ چاند سورج دو بنے دھیرا دھیا مت گیت کھایا ہے ددھیرا کا مطلب جس میں دودھ جمایا جاتا ہے دہی جمایا جاتا ہے اسے دہی کا پاتر کہتے ہیں ارتھات دھیان ہی دہی ہے کہ سواس یہ پرشواس کا چنتن یہی چاند سورج دو انگلا پنگلا اسے بتایا گیا اسے چندر ناری سور ناری بتایا گیا یہی چندر سورج جو دونوں نتھونے میں چلنے والی سواس ہے اسی کے مادھیم سے اسی کے انترال میں سنکلپ کا ہم جو بتائیں نا کہ بھجن چنتن کرتے ہیں ہر ایک سواس اوپر کا یوم نیچے آئے یوم بیکری مدھیم آپس چنتی تینوں ہی سواس سے کرنا پڑتا ہے تو اسی سواس کا اتنا اتکرش ہوا کہ دھیان کی اوستھا جمی دھیان کی اوستھا جمنے کے بعد اب اس میں سے سار سارتکو پرماتما جو گھی نکلا جہاں سادھک اس سے اوگست ہوا اس کو گرہن کیا اس کو کھایا اپنے اندر سماہت کیا تو ددھیا گھت کھایا ہے پھر کہتے ہیں کہ کہیں کبیر یا بھید کی باڑی یہ سب جو ہمیں مٹ چھایا ہوا ہمارا نواس ہوا اس پرکار سے انگلا پنگلا بھجن کرتے ہوئے دھیان کی عستھا آئی پنہ پرماتما پراپت ہوا تب جا کے ہمارا امٹ چھایا جہاں سے نواس ہے جہاں سے ہمارا ادم ہے وہ جا کے شدھ ملتی ہے پنہ کہتے ہیں کہ کبھی یا بھید کی باڑی برل کوئی پایا ہے یہ مہاپروش بھی برلے ہوتے ہیں اور ان کے شرل میں چلنے والا سادھک بھی کوئی برلے ہوتا ہے اس بات کو اس رہسیہ کو سمجھنا چلنا برلے کوئی ہوتا ہے تو اس پرکار سے ہم نے بتایا کہ مایا تو دو بھانت کی دیکھی ٹھوک بجائے ایک ملاوے رام سے ایک نرک نہ جائے تو ایک میں جو ہمارا جیون پل اب تک پل رہا ہے کام کرود لوب یہ مایا ہے لیکن دوسری مایا وویک براک شم دم نیم جو مہاپروش کی سیوا ساننے سے ان کے سمرپن سے ان کے بجن چنتن کرنے سے ان کی راہ پر چلنے سے وہ ہمارے اندر پریرا ہوتی ہے وہ مایا کی جاگتی ہوتی ہے اسی مایا کے آدھار پر چل کر ہم اپنے ہم جو وکار ہیں کام پرو لوگ جو ہم کو پراپوت کیے ہوئے ہیں ہم ان کو پراپوت کرتے ہیں اور ایک دن پرماتما کو پراپت کرتے ہیں اس لیے ایسے مہا پروش جو تتو درشی ہیں اس لیے ان کی پورنیما منائی جاتی ہے کہ وہی پورن ہے اور اسی پورنیما میں ہمیں بھی استھت ہونا ہے اس لیے جو سیوا ساندھ جو کچھ بھنڈارا کیرتن بھجن ستسنگ ہوتا ہے مات اسی لیے کہ جیو کا کلیان ہو کوئی نہ کوئی بات پکڑ آئے ہمیں ہم اپنے پونت کی طرف چلیں اس لیے ایسے مہاپروش پراپت ہیں ہمیں تو اس میں چھل چھدم چھوڑ کر نشکام بھاؤ سے کیونکہ مہاپروش ایک سورج کی طرح ہوتے ہیں وہ جہاں بھی سورج ہے سب کو پرکاش دیتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ مہاپروش یعنی سب کے ہردے میں سمان روپ سے جیسا جس کا شردھا ہے اس کے اثران میں اس کا پھل دیتے ہیں اس کی سادھنا کے وکاس کرتے ہیں بولیے سری ست بھگوان کی جے ہمیں پوری امید ہے آپ کے لیے آپ کے گئی ہو ہوگا آپ منن کریں چنتن کریں اپنے جیون کو دھارن کریں اور کبھی بھی آپ کے من میں کوئی سنچن ہو کوئی ایسا ہو جو کے ہو ضروری ہو یہاں کی سیوا گیان کو اپنے اندر ماہ کریں کا کلیان میں بولیے گروہ بھک جن کہیں بھی نہ جائیں ابھی تھوڑا بھجن کا ہوگا